يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تستطيع احدكم ان يقرا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر او كما قال عليه الصلاه والسلام میری واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماں بہنوں اور بیٹیوں ہماری آج کی نشست کا موضوع قرآن پاک کی سورہ تکاثر ہے یہ سورہ مکی صورت ہے یعنی مکت المکرمہ میں نازل ہوئی آٹھ آیات اٹھائیس الفاظ اور ایک سو بیس حروف پر مشتمل یہ قرآن پاک کی ایک مختصر سی صورت ہے لیکن اس صورت میں ان اسباب کا ذکر ہے جن کی وجہ سے انسان اپنی اصل مقصد سے انسان اللہ رب العزت کی طرف سے دیے جانے والے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے اور ان اسباب میں سے جو بڑے بڑے سبب ہیں انسان کے غافل ہونے کے ان کو اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور انسان کی زندگی کو شروع سے لے کے آخر تک انسان کے ایک ایک قدم کی رہنمائی اس قرآن پاک میں کی گئی ہے یہ قرآن پاک جو غار ہرا میں اترنا شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا اس قرآن پاک نے دنیا کے حالات بھی بدل ڈالے دنیا کے انسان بھی بدل ڈالے دنیا کے انسانوں کا رخ بھی بدل دیا قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے اگر دنیا میں انسانیت کو دیکھا جائے تو دنیا انسانیت کے اندر جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی دنیا اپنے زوال کی طرف جا رہی تھی دنیا ختم ہونے کو آ رہی تھی کائنات کا مورخ اس بات کو لکھ رہا تھا کہ یہ دنیا اپنی طبی رفتار سے بھی زیادہ جلدی کے ساتھ ختم ہونے کو جا رہی ہے اس لیے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی رحم دلی اور شفقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی ادب اور آداب کے کوئی اقدار نہیں تھے انسانوں میں کوئی قانون نہیں تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے قرآن آیا دنیا بدل چکی ایک طرف تو عرب کا یہ معاشرہ تھا کہ جہاں پر کنویں کے پانی پر لڑتے لڑتے چالیس چالیس سال گزر جایا کرتے تھے جہاں پر ایک ایک کے بدلے میں چالیس چالیس ہزار انسانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا نسلوں کی نسلیں برباد کر دی جاتی تھی انسانوں کو طاقت مل جاتی انسانوں کو اقتدار مل جاتا تو وہ انسانوں کے ساتھ غلاموں سے زیادہ بدتر سلوک کیا کرتے تھے ہاں غریب انسان کو کمزور انسان کو دنیا میں جانوروں سے بھی زیادہ بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن قرآن پاک آیا اس قرآن پاک نے انسان کو انسانیت سکھلائی اس قرآن پاک نے انسان کو اللہ کی معرفت دی اس قرآن پاک نے انسان کو فکر آخرت دی پھر کیسے انسان پیدا ہوتے ہیں کہ ایک طرف عرب کا وہ کہ جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں لیکن قرآن کے آنے کے بعد دیکھو کہ یہ ماترا کتنا بہترین بن جاتا ہے عورتوں کو دیکھو حیا کی چادر میں ڈھکی ہوئی نظر آتی ہیں مردوں کو دیکھو ان کی آنکھوں میں حیا نظر آتا ہے شجاعت نظر آتی ہے بہادری نظر آتی ہے غیرت نظر آتی ہے انصاف نظر آتا ہے ماں باپ کے حقوق ملتے ہیں ہیں ہاں وہ لوگ کے جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کیا کرتے تھے قرآن پاک نے ان کو ماں باپ کے قدموں میں جھکا دیا ایمان والوں ماں باپ کے قدموں میں جھک جاؤ وقضا رب ربو کا اللہ تابد اللہ وبل والد احسانہ رب نے فرما دیا دیکھو تم میری عبادت کرو میری عبادت کے بعد سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے معاملات کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو بچیوں کے حقوق بتا دیے بچوں کے حقوق بتا دیے شوہر کو بیوی کے حقوق حقوق بتا دیے بیوی کو شوہر کے حقوق بتا دیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر چل رہا تھا پیارے آقا کی سیرت کا مطالعہ کیا دیکھا پیارے آقا کی زندگی کو دیکھا کیسی بہترین زندگی ہے اتنے پیارے شوہر ہیں کہ ان جیسا شوہر کوئی نہیں ہو سکتا وہ دیکھو اپنے گھر کے کاموں میں اپنی ازواج متحرات کا ہاتھ بٹا رہے ہیں کبھی اپنے کپڑوں کی سلائی فرما رہے ہیں کبھی اپنے جوتوں کی سلائی فرما رہے ہیں کبھی گھر کی صفائی فرما رہے ہیں کبھی کبھی گھر والوں کی دلجوئی فرما رہے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والد کے روپ میں دیکھا ان جیسا کوئی والد نہیں ہے کہ رب نے بچیاں دی ان بچیوں کو اتنی شفقت سے پرورش فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ایمان والوں سنو جس نے دو بچیوں کی پرورش کر دی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں برابر ہوتی ہیں یہ قرآن پاک دیکھو اس قرآن پاک نے حالات ہی بدل ڈالے وہ عورتیں جو جو دنیا کے اندر اپنے آپ کی نمائش کراتی پھرتی تھی بے حیائی کرتی پھرتی تھی لیکن قرآن نازل ہو گیا کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجیے اپنی آنکھوں کو جھکا دیں اپنی نظروں کو جھکا دیں لا تخبان بالقول اپنی بات کے اندر لجاجت کو ختم کریں اپنے کلام کے اندر غیر مردوں سے باتیں کرنا ختم کریں سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا معاشرہ اتنا پاکیزہ ہو گیا معاشرہ اتنا پاک دامن ہو گیا پھر اس معاشرے کے لوگوں کو دیکھو تو صحیح ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ابھی پوری عقل اور شعور بھی نہیں ہے پوری عمر کو بھی نہیں پہنچا پورا تجربہ بھی نہیں ہے بکریاں چرا رہا ہے بکریاں چرا رہا ہے اور وہ بکریاں کسی اور کی ہیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بکریاں چرانے والا بچہ ہے بکریاں چرانے والے بچے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کو تعلیم تعلیم ہے نہ وہ تعلیم یافتہ ہے نہ اس کو کسی نے اخلاق سکھائے ہوں گے اس لیے کہ وہ تو معاشرے کا ایک ان پڑھ قسم کا غریب انسان ہوگا لیکن اس کے حالات بھی تو دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو جا کر کہتے ہیں بیٹا مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے مجھے ایک بکری کے بچے کی ضرورت ہے مجھے اس ریوڑ میں سے ایک بکری کا بچہ دے دو وہ بچہ آگے سے کہتا ہے کہ ایسا تو مجھ سے بکری مانگ رہا ہے لیکن یہ ساری کی ساری بکریاں تو میرے پاس امانت ہیں ان کا مالک تو کوئی اور ہے میں تو صرف ملازم ہوں کہ ان بکریوں کو دن کے وقت چراتا ہوں شام کو جا کر گھر میں واپس کر دیتا ہوں اور تھوڑی معمولی سی اجرت لے لیتا ہوں غریب سا انسان ہوں سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے تو ان بکریوں میں سے ایک بکری کا بچہ مجھے دے دے شام کو جا کر اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے کوئی بھیڑیا آ کر بکری کا بچہ کھا کر چلا گیا عام طور پر جنگلوں میں بھیڑیے آ کر بھیڑ بکریوں کے بچوں کو کر لے جاتے ہیں تو بھی جا کر اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے کر چلا گیا میں تجھے اس کے بدلے میں درہم دوں گا اس کے بدلے میں پیسے دوں گا وہ تو اپنے پاس رکھ لینا اللہ اکبر کبیرہ دیکھو تو صحیح ایک زمانے کا چھوٹا سا بچہ ایک زمانے کا ان پڑھ بچہ ایک زمانے کا غریب اور اور خود گوار بچہ دیہاتی بچہ لیکن اس کا ایمان دیکھو قرآن کی قرآن کی کرامت دیکھو قرآن کی شان دیکھو آگے سے وہ بچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے یبن الملک او بادشاہ او امیر انسان او پیسے والے انسان فائن اللہ تو مجھے تو کہہ رہا ہے کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا لیکن فائن اللہ اس رب کا کیا کروں گا جو رب آسمانوں سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے وہ رب جو دن رات دیکھ رہا ہے وہ رب کے جس کے ساتھ سامنے یہ زمین بھی گواہی دینے والی ہے تو مجھے خیانت پر ابھارتا ہے لیکن قیامت کے دن اس رب کو کیا جواب دوں گا تو میرے سامنے سے واپس چلا جا سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے فرمانے لگے سبحان اللہ وبی ہمدی اس بچے نے مجھے کیا کچھ سکھا دیا میں تو اس کو آزما رہا تھا لیکن اس نے تو مجھے ایمان کی اتنی بڑی شان بدلا دی ہاں یہ قرآن پاک کی شان تھی قرآن پاک نے انسانوں کو چلنے کا طریقہ طریقہ سکھایا قرآن پاک نے انسان کو غم کا طریقہ سکھایا قرآن قرآن پاک نے انسان کو خوشی کا طریقہ سمجھایا قرآن پاک نے سب کچھ دیا یہ سورہ تکاثر میں قرآن پاک نے انسان کی غفلت کے اسباب بتائے اس کو کہ انسان رب سے غافل کن اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی فطرت ہے کہ انسان پر ہر انسان پر کئی مرحلے آتے ہیں اور ہر مرحلہ دوسرے مرحلے سے مختلف ہوتا ہے لیکن انسان ہر مرحلے سے گزر جانے کے بعد جب دوسرے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو گزشتہ مرحلے کو وہ بھول جاتا ہے اور گزشتہ مرحلہ اس کے لیے ایک مزاق بن جاتا ہے یا اس کے لیے ایک ایسی چیز بن جاتا ہے کہ جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی پہلا مرحلہ انسان پہ ہی آیا کہ انسان کے جسم میں اللہ رب العزت نے روح ڈالی جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تھا ہاں بچے کی صورت میں تھا گوشت کے لوتڑے کی صورت میں تھا اللہ رب العزت نے اس کے جسم میں روح ڈالی انسان بن گیا اشرف المخلوقات بن گیا لیکن ماں کے مختصر سے پیٹ میں ہے جس میں اس کو اللہ رب العزت دودھ پلاتا ہے جس میں اللہ رب العزت اس کو ماں کے میدے سے غذا دیتا ہے ماں کے خون اور پانی سے اس کو غذا دیتا ہے ماں کی چلی پر اس کا سر رکھ کے اس کو تکیا دیتا ہے تب اس بچے کے لیے ساری کی ساری کائنات وہ ماں کا چھوٹا سا پیٹ ہوتا ہے اس پیٹ میں بچہ کھاتا بھی ہے اس پیٹ میں بچہ سانپ بھی لیتا ہے اس پیٹ میں بچہ کروٹیں بھی لیتا ہے اس پیٹ میں بچہ ہلچل بھی کرتا ہے اس پیٹ میں بچہ کھاتا پیتا بھی ہے اس پیٹ کے اندر بچہ سوتا بھی ہے اس پیٹ میں بچہ جاگتا بھی ہے ہاں یہ حقیقت ہے آج کل تو دنیا اس کو مشینوں پر دیکھنے لگ گئی لیکن قرآن نے تو پہلے سے کہہ دیا کہ یہ حقیقت ہے رب نے پوری کائنات بنا دی ایک بچے کے لیے لیے وہ کائنات اس کے لیے مختصر کی کائنات ہے لیکن چند مہینوں کی کائنات ہے چند دنوں کی کائنات ہے بچہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے وہ ساری کی ساری کائنات اس اس کے لیے لیے ہے جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے روتا ہوا آتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس چیز سے کہ اس ماں کے پیٹ سے چلا گیا تو پتا نہیں یہاں پر جو کھانے کے لیے ملتا تھا ملے گا یا نہیں ملے گا جو پینے کے لیے ملتا تھا ملے گا یا نہیں ملے گا کروٹ بدلنے کے لیے جو بستر ملتا تھا وہ ملے گا یا نہیں نہیں ملے گا سانس لینے کے لیے جو آکسیجن ملا کرتی تھی وہ ملے گی یا نہیں ملے گی اس لیے بچہ روتا ہوا آتا ہے ہاں اسی طریقے سے جیسے دنیا کے اندر انسان جب مرتا ہے مرنے کے بعد کا انسان کو یقین نہیں ہوتا ایسے ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو اگر کوئی یہ کہے کہ اے بچے تو ایسی دنیا کے اندر جا رہا ہے تو جو تیری ماں کے پیٹ سے بہت بڑی ہے جس دنیا کے اندر بڑے بڑے درخت ہیں جس دنیا کے اندر بڑی بڑی سڑکیں ہیں جس دنیا کے اندر بڑے بڑے جنگلات ہیں جس دنیا کے اندر بڑے بڑے بڑے سمندر ہیں جس دنیا کے اندر بڑے بڑے آسمان ہیں جس دنیا کے اندر بڑے بڑے پھل فروٹ ہیں جس دنیا کی سڑکیں بہت لمبی ہیں جس دنیا کے اندر مکانات بہت بلند ہیں جس دنیا کے اندر عمارتیں بہت سر قد ہیں کوئی اس کو یہ بتائے اس کو یہ یقین نہیں آئے گا وہ کہے گا نہیں انسان کی زندگی مختصر ہوتی ہے انسان کی حیات مختصر ہوتی ہے انسان کی کائنات مختصر ہوتی ہے لیکن جب آنکھیں کھلی ماں کے پیٹ سے آ گیا اب اس کا بچپنا شروع ہو گیا اب بچپن کے اندر دنیا کے اندر جب آ گیا اب بچپن میں جب تھوڑا سا ہوش سنبھالنے لگا تو اس کی زندگی کا یہ مرحلہ ہے کہ صرف اس کو کھیل کود سے سبب ہے صرف اس کو ہنسی مذاق سے کچھ لینا دینا ہے ماں باپ کا پیار لوٹنا اس کی زندگی کا مقصد ہے اس لیے کبھی ماں کی گود میں کبھی ماں کی گود میں سر رکھ کے سو رہا ہے کبھی ماں کے ساتھ لاٹ کر رہا ہے کبھی رو کر ماں سے اپنی زدیں منوا رہا ہے کبھی باپ سے اپنی زدیں منوا رہا ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے اس مرحلے میں انسان کی بہت بڑی کائنات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اچھے اچھے کھلونے مل جائیں اس کو اچھی اچھی کھیلنے کی چیزیں مل جائیں اس کو اچھا اچھا کھانا مل جائے اس کو دنیا دنیا کی آزادی مل جائے اس کو سب کچھ کرنے کا موقع مل جائے اس لیے وہ شرارتیں بھی کرتا ہے اس لیے وہ کھیلتا کودتا بھی ہے اس لیے وہ کھلونے بھی توڑتا ہے اس کی سب سے بڑی کائنات اس کے گھر میں رکھے ہوئے اس اس کے کے کھلونے جھنجھنے اس کی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی سب سے بڑی کائنات ہوتی ہیں اس وقت اس کے لیے یہی کائنات سب کچھ ہوتی ہے لیکن پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا سا پڑھنے لکھنے لگتا ہے تھوڑا سا شعور کی عمر کے اندر جب وہ قدم رکھتا ہے اب اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب اس کو جوانی کے شوق ہوتے ہیں جب اس کے لیے اچھا پہننا جب اس کے لیے اچھا پہناوا کرنا جب اس کے لیے اچھی اچھی چیزوں کو استعمال کرنا اچھے اچھے کھیل کھیلنا جب اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے تب اس کو کوئی یہ کہے کہ بیٹا تو چھوٹا سا بچہ تھا تب تیرے لیے ایک چھوٹا سا چن چنا ایک چھوٹی سی گاڑی تیرے لیے بہت بڑی ہوا کرتی تھی اس وقت تو نکلی ٹرین لے کر خوش ہو جایا کرتا تھا اس وقت کوئی چھوٹی سی سیٹی کے اوپر تو بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتا تھا کہ تجھے ساری کائنات مل گئی آج تجھے وہ بچپنا یاد ہے وہ کہے گا نہیں یہ بچپن بچپن کے کھلونے بھی فضول یہ بچپن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی فضول اب مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اب تو مجھے اچھا کپڑا چاہیے اچھی جوتی چاہیے دنیا کے اندر رہنے کے لیے اچھا اسٹیٹس چاہیے اچھی چیزیں چاہیے تب اس کی دنیا کا مقصد یہ ہوتا ہے اس وقت وہ اچھا کپڑا بھی پہنتا ہے اچھا چال چلن بھی اختیار کرتا ہے تب اس کے لیے سب کچھ یہی ہوتا ہے پھر وہ جوانی کی عمر سے نکل کر اللہ رب العزت اس اس کو کو بڑا کر دیتے ہیں بڑا ہو کر وہ شادی کرتا ہے اس کی اولاد ہو جاتی ہے جب اولاد ہو گئی اب زندگی کا یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ سب کچھ بھول بھلا کر اس کو بچپن کا اپنی ماں کی گود بھی بھول گئی بچپن کے کھلونے بھی بھول گئے بچپن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بھول گئی اب اپنے کپڑے پہننے کی فکر بھی ختم ہو گئی اب اولاد ہو گئی اب زندگی کا یہ مرحلہ آ گیا اب دن رات اس بات کی فکر ہے کہ میری اولاد کیا پہنے گی میری اولاد کیا کھائے گی میری اولاد کا مستقبل کیسا ہوگا میری اولاد کے لیے اچھا ٹھکانا کیسا ہوگا میری اولاد کے لیے اچھی تعلیم ہوگی او اللہ کے بندے کل تک تیرے ماں باپ تجھے پڑھانا چاہتے تھے تو پڑھتا نہیں تھا کل تک تیرے کپڑوں پر تھوڑی سی مٹی لگ جاتی تو بے قرار ہو جایا کرتا تھا کل تک تیرے کپڑے میلے ہو جاتے گھر میں تجھے استری شدہ کپڑے نہ ملتے تو تیری طبیعت خراب ہو جاتی تھی لیکن آج اس سے پوچھو آج بچہ اس کے کپڑوں پر اس کا بیٹا اس کی بیٹی اس کے کپڑوں پر چڑھ کر پیشاب بھی کریں گے اس کے کپڑوں کی استری بھی خراب کریں گے تب اس کو وہ یاد نہیں ہوگا کہ کل تک مجھے ان کپڑوں کی استری سے بہت محبت تھی کل تک مجھے ان کپڑوں کی نفاست سے بہت محبت تھی لیکن آج ماں کی آج اولاد کی محبت غالب آ گئی اب اولاد کی محبت میں کپڑا بھی گیا اولاد کی محبت میں ماں باپ بھی گئے ہاں ایک وقت ایسا تھا جب ماں باپ کی محبت کا یہ محتاج تھا سب کچھ اس کی ماں تھی بخار ہوتا تو کرتا تھا اماں چوٹ لگتی تو کرتا تھا اماں بھوک لگتی تو کرتا تھا اماں کوئی دنیا میں ستاتا تو کرتا تھا اماں اس کو کہیں دنیا کے اندر پناہ نہیں ملتی تھی ماں کی گود میں آ کر سمٹتا تھا ماں کی گود میں اس کو وہ پناہ ملتی تھی ساری کی ساری کائنات اس کی ماں کی گود تھی سب کچھ اس کا ماں باپ تھا لیکن اب دیکھو اب خود والد بن گیا اب خود ماں بن گئی اب اس کا سب کچھ اولاد بن گئی اب یہ اس اولاد کی محبت میں اپنے ماں باپ کو بھی بھول گیا اپنی ماں کی گوشت کو بھی بھول گیا اپنی ماں کی گوشت کی گرمائش کو بھی بھول گیا اپنی ماں کے رات کے جگارتوں کو بھی بھول گیا اپنی ماں کی قربانیوں کو بھی بھول گیا اپنی ماں کی بھوک کو بھی بھول گیا اب اس چھوٹے بچے کو اگر اس کی ماں ڈانٹ دے تو کہتا ہے کہ اما میرے بیٹے کو مت ڈانٹا کر تو بھوری ہو کر چڑچڑی ہو چکی ہے تجھے بچوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اب اس کا بچہ گھر میں شور کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے میرا بچہ کتنا پیارا شور کرتا ہے بچہ کپڑوں پر پیشاب کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرا بچہ کتنی اچھی سوسو کرتا ہے بچہ کپڑوں کے اوپر آ کر کوئی گندگی ڈال دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے دیکھو میرا بچہ کیسا پیارا ہو گیا لیکن اب ماں اتنی بری ہو گئی ماں کمرے کے اندر بیٹھ کر تھوک دے تو ماں کو تمیز سکھائے گا ماں کو تمیز سکھائے گی ماں کمرے کے اندر کھانسنا شروع کر دے تو ماں سے کہے گا کہ اما ایسا کھانسا کر تیرے کھانسنے کی وجہ سے بچے جاگ جاتے ہیں ماں ایک سے دوسری مرتبہ آواز دے گی تو ماں کو جھڑکیاں دے گا کہے گا اما سن تو لیا ہے آ رہا ہوں اور ظالم تجھے یاد ہوگا تو ستر مرتبہ اما کرتا تھا ہر بات پر تجھے اما کہتی تھی جی بسم اللہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے تو ستر بار بھی ماں کو پکارتا تھا آگے سے ماں تجھے جی بسم اللہ کرتی تھی آج وہی ماں تجھے دوسری مرتبہ آواز دے دے تیرے کانوں کو درد ہونے لگ جاتا ہے تیرا سر دکھنے لگ جاتا ہے اس لیے کہ انسان انسان نہ چکرا ہے انسان جاہل ہے انسان بھول جانے والا ہے یہ بھول گیا ماں کو بھولا اپنے بچپن کو بھولا اپنی جوانی کو بھولا اپنی اولاد کے اندر مست ہو گیا اب اس کو کچھ یاد نہیں ہے میں بتدریج بتاتا چلا جا رہا ہوں جب انسان اولاد والا ہو گیا اب اس انسان کو اپنی ماں کا پیٹ بھول گیا اب اس انسان کو اپنا بچپن بھول گیا اب اس انسان کو اپنی جوانی بھول گئی اس کے لیے صرف اپنی اولاد رہ گئی لیکن ہاں قرآن کہتا ہے ایمان والوں یہاں پر سٹاپ نہیں ہے یہاں پر تمہارا رک جانا نہیں ہے تمہیں آگے قبروں کے اندر چلے جانا ہے تب تمہاری قبر کی زندگی شروع ہو جانے والی ہے تب تمہیں یہ بال و و اولاد بھی بھی بھی بھول بھول بھول جائے جائے جائے گا گا تب تب تمہیں تمہیں مال دولت جوانی گی اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو یاد کرو ماں کے پیٹ کو تمہیں ماں کے پیٹ میں دنیا پر یقین نہیں آتا تھا یاد کرو اپنے بچپن کو تمہیں بچپن کے اندر اپنی جوانی کی خبر نہیں تھی یاد کرو اپنی جوانی کو تمہیں جوانی کے اندر اپنے بڑھاپے کی فکر نہیں تھی یاد کرو اپنے بڑھاپے کو جب تمہیں مرنے کی فکر نہیں تھی ہاں اب تم قبروں کے اندر آ گئے اب تمہارے لیے سب کچھ اسی طریقے سے ہے جو تمہارے آماز فرمایا اللہ کو متقاصر ایمان والوں سنو دل سے سنو قرآن کہتا ہے اللہ کو متقاصر اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے انسانوں کو بنایا لوگ کہتے ہیں کہ کوئی غربت میں ہلاک ہو گیا لوگ کہتے ہیں کوئی حالت میں ہلاک ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ ہلاک ہو گیا کوئی کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ ہلاک ہو گیا لیکن کوئی ہلاک نہیں ہوا قرآن کہتا ہے اللہ تم التکاثر تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا التکاثر زیادہ جمع کرنے کی لالچ میں زیادہ مقابلے کی لالچ میں زیادہ چیزوں کی لالچ میں تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا تم مقابلے کے اوپر لگے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کے اندر زیادتی کے اندر مقابلہ کرنا کہ کسی کے پاس ایک جوڑا ہے میرے پاس دو جوڑے ہو جائیں کسی کے پاس ایک مکان ہے میرے پاس دو مکان ہو جائیں کسی کے پاس اتنا سونا ہے میرے پاس اتنا سونا ہو جائے کسی کے پاس اتنی عزت ہے میرے پاس اتنی عزت ہو جائے کسی کے پاس فلاں چیز اتنی ہے میرے پاس اتنی ہو جائے بس اسی چیز کے اندر انسان ہلاک ہو گیا کسی کو رب نے ایک روپیہ دیا اس نے کہا نہیں مجھے دو چاہیے کسی کو دو مل گئے اس نے کہا مجھے سو چاہیے کسی کو سو مل گئے اس نے کہا مجھے ایک ہزار چاہیے کسی کو ہزار مل گیا اس نے کہا مجھے لاکھ چاہیے کسی کو لاکھ مل گیا اس نے کہا مجھے کروڑ چاہیے کسی کو کروڑ مل گیا اس نے کہا مجھے ارب چاہیے کسی کو ارب مل گیا اس نے مجھے کہا مجھے دنیا کی دولت چاہیے رب نے دیے رب نے لاکھوں بھی دیے رب نے کروڑوں بھی دیے رب نے اربوں بھی دیے رب نے کہا لے جاؤ لے جاتے چلے جاؤ تو تم دنیا کے قارون بن جاؤ تم دنیا کے فرعون بن جاؤ تم دنیا کے خزانے جمع کرو رب تمہیں قارون بنا دے تمہارے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لا دی جائے تمہارے خزانوں کی چابیاں سواروں پر رکھی جائے لیکن یاد رکھو اللہ کو متقاصر المقابر تم ہلاک ہو گئے یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے اور اگر تمہاری قبر اندھیری ہو گئی تو تم تباہ برباد ہو گئے ختم ہو گئے تم تمہیں کچھ نہیں ملا ختم ہو گئے تم برباد کر دیا اسی تکاثر نے انسانوں کو قرآن کہتا ہے کسی مولوی کی بات نہیں ہے کسی دانشور یا فلاسفر کا کلام نہیں ہے یہ قرآن پاک ہے جو مجھے بھی کہتا ہے جب میں زبان سے پڑھتا ہوں سب سے پہلے میرے کانوں میں جاتا ہے جو آپ سے بھی کہتا ہے ہر کسی سے کہتا ہے اللہ تم تکاثر یاد رکھو کہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا اس کثرت نے کثرت نے دن رات اس چیز کی فکر کے مال زیادہ ہو جائے کتنا رہنا ہے تمہیں دنیا کے اندر ساٹھ سال ستر سال اسی سال قبر کے اندر تمہیں ہزاروں سال تک رہنا ہے قرآن کہتا ہے حتہ تم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملے یاد کرو اس قبر کو جس میں کروڑوں سال تک رہنا ہے کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے میرے پاس اس قبر کے اندر لے جانے کے لیے جھوٹ کی چادر جھوٹی زبان خیانت کرتی ہوئی آنکھیں بےمانیاں کرتے ہوئے ہاتھ غیبتیں کرتی ہوئی زبانیں بدکاریاں کرتے ہوئے بدن کیا ہے ہمارے پاس حتہ زرتم المقابر مقابر یہاں تک کہ ہم قبروں تک پہنچ گئے قبروں کی دہلیز تک پہنچ گئے قرآن کھینچ کے لاتا ہے قرآن کہتا ہے دیکھو تم ہلاک ہو گئے کتا ضر تم المقابر جہاں تک کہ تم قبروں کو مل گئے تو میری ماں دیکھو میری بہنوں سنو حتہ ضر تم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے یقین نہیں آتا قبر کا تو قرآن کہتا ہے سب سے سچی ذات کہتی ہے کل سعف تالمون خبردار ہر سعف سوف تالمون بہت جلدی بہت جلدی پلک جھبکنے کے اندر تم جان لو گے سم مک تعلمون اور پھر سنو تمہیں یقین نہیں آتا قرآن کہتا ہے سع تعلمون تم جان لو گے جان لو گے تم بہت قریب سے جان لو گے تم کہ کیا چیز ہے قبر قرآن بار بار تاکید سے کہتا ہے سم مک اللہ تعلمون کلو تعلمون علم الیقین جب مر جاؤ گے تو علم یقین کے ساتھ دیکھ لو گے یقین آ جائے گا تمہیں جب انسان دور سے پانی کو دیکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو علم ہو گیا کہ یہ پانی ہے جب پانی کے قریب جا کے اس کو ہاتھ لگا کے محسوس کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو علم یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی پانی تھا کوئی سیراب نہیں تھا تم بھی ایسے ہی تمہیں قبریں نظر آتی ہیں قبریں کھدتی ہوئی نظر آتی ہیں سڑکوں پر جاتے ہو دائیں بائیں تمہیں قبرستان نظر آتے ہیں اپنے دائیں بائیں تم دیکھتے ہو تمہیں لوگ دفن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں روزانہ تم مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے صبح صبح کسی نہ کسی کے دنیا سے جانے کی ندا سنتے ہو آواز سنتے ہو روزانہ تم خبریں سنتے ہو روزانہ تمہیں بتلایا جاتا ہے آج وہ چلا گیا آج وہ چلا گیا تمہیں یقین تو ہوتا ہے لیکن علم یقین نہیں ہوتا تمہیں حتیٰ گر المقابر یہاں تک کہ کرتے کرتے تم خود جب جا کر گر جاؤ گے قبر میں تب تمہیں ہوگا علم یقین کہ ہاں ربا سچ کہتا تھا تو سچ کہتا تھا تو اس لیے کسی نے کہا یا صاحبی لا العمر القبور تو فالم بے ان کا بادہ محمول کہ دنیا کے نشے کے اندر دنیا کے غرور کے اندر دنیا کے دھوکے میں رہ کر قبر کو بھول جانے والوں سنو العمر المر الزول یہ دنیا کی عمر ختم ہو جانے والی ہے اور دنیا کی نعمتیں تمہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے یہ بھی ظاہر ہو جانے والی ہے ولزا حمل تل قبور جنا جب بھی کوئی قبروں کی طرف جاتا ہوا جنازہ دیکھو کہ چار کندھوں پر سوار کسی کی بارات جا رہی ہے فالم بھی کا بادہ محمول تو یقین کر لو کہ کل اس بارات کے دلہا تم بننے والے ہو کل ان کندھوں پر سوار ہو کر تم جانے والے ہو کل تمہیں سب کچھ چھوڑ کر لوگ دفنا کر آنے والے ہیں قرآن اسی طرف گھسیٹتا ہے قرآن اسی طرف بلاتا ہے قرآن قسمیں کھا کھا کر یہ یقین دلاتا ہے کہ اے انسان ٹوڈے کیا ہو گیا یہاں تک کہ تو اپنی قبر پر پہنچ گیا کلو پتہ لمون تم کل سو پتہ ضرور جان لو گے ضرور تم دیکھ لو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی کہ یہ ابن آدم یہ انسان دنیا کے اندر کہتا ہے کہ میرا مال ہے میرا مکان ہے میری جائیداد ہے میری جاگیر ہے میری اولاد ہے میرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس کپڑا ہے مکان ہے میرے پاس مال و دولت ہے لیکن پیارے آقا نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے کوئی بھی تمہارا نہیں ہے جو تم نے مال میں سے خرچ کر دیا وہ تمہارا ہے جو پہن کر تم نے بوسیدہ کر دیا وہ تمہارا ہے جو رب کے مال میں سے صدقہ کر کے تم نے اپنے لیے آگے بھیج دیا وہ تمہارا ہے اس کے علاوہ سب کچھ یہ جانے والا ہے تم اسے چھوڑ کر جانے والے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مر جاتا ہے تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں اہلو ہو و مالو ہو و عمل اس کے مال عیال اس کے بیوی بچے اس کے یار دوست اس کا مال و دولت اس کا عمل یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب انسان کے لیے قبر کا دروازہ بند کر دیا دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں بچے بھی واپس آ جاتے ہیں بہن بھائی بھی واپس آ جاتے ہیں کوئی کسی کو نہیں بچا سکا کوئی بیٹا اپنے والد کو محبت میں نہیں بچا سکا کسی بیٹے کو اپنی ماں سے جتنی بھی محبت ہو ماں کے لیے تڑپتا ہو ماں کے لیے چسکیاں لیتا ہو لیکن جب ماں کی روح نکلنے لگتی ہے کوئی بیٹے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ماں کی نکلتی ہوئی روح کو بچا سکے کسی بھائی کو اپنی بہن سے جتنی محبت ہو لیکن کسی بھائی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی مرتی ہوئی بہن کی روح کو روک سکے کوئی نہیں روک سکتا روح نکل جاتی ہے قبر کے اندر دفنا کر لوگ واپس آ جاتے ہیں بھائی بغیر بہنوں کے بھی جی لیتے ہیں بیویاں بغیر خامدوں کے بھی جی لیتی ہیں شوہر بغیر بیویوں کے بھی جی لیتے ہیں اولاد بغیر والدین کے بھی جی لیتی ہے سب چھوڑ کر آ جاتے ہیں قبر میں انسان تنہا رہ جاتا ہے ہاں ایک چیز بہت باغفا ہے وہ انسان کا عمل ہے جو انسان کے ساتھ رہتا ہے غلط عمل ہے تب بھی قبر کے اندر ہے اچھا عمل ہے تب بھی وہ قبر کے اندر انسان کے ساتھ ہے مال بھی چھوڑایا قبر بھی مال بھی چھوڑ آیا اولاد بھی چھوڑائی اب یہ عمل ہے یہ عمل بتائے گا جھوٹ بولا ہے بدکاریاں کی ہیں بے حیاں کی ہیں بے پردگیاں کی ہیں ساتھ ہے عمل قبر کے اندر ستائے گا قبر کے اندر مہوائے گا قبر کے اندر ساؤ بچوں سے ڈسوائے گا عمل اچھا ہے حیا ہے پردہ داری ہے سچائی ہے امانت ہے دیانت ہے نمازیں ہیں قرآن ہے روزے ہیں زکاتے ہیں صدقات ہیں قبر کے اندر بسترا بن جائیں گی قبر کے اندر نور بن جائیں گی قبر کے اندر ہوا بن جائیں گی قبر کے اندر ٹھنڈک بن جائیں گی قبر کے اندر راحت کا سامان بن جائیں گی یہ عمل ہے انسان کا جو انسان کے ساتھ جائے گا انسان کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا کروڑ سال تک چلتا رہے گا قرآن پاک کی اس صورت میں یہی کچھ بتلایا گیا اللہ کو متقاصر ایمان والوں تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا کثرت نے اس لیے کثرت کی طرح مت جاؤ جتنا بھی جمع کرو گے جتنا کچھ جمع کرتے ہوئے چلے جاؤ گے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا تب یہ کثرت تمہارے لیے وبال بن جائے گی ہاں جا کر دیکھو جن بوڑھی عورتوں نے اپنے بچوں کے لیے زیور جمع کر کر کے رکھا ایک ایک پیسہ جوڑ جوڑ کر زیورات جمع کیے ایک ایک کپڑا جوڑ جوڑ کر بچوں کے لیے سب کچھ بنایا سب کچھ کرتی چلی گئی اپنی راحتیں قربان اپنی جوانی قربان اپنی رات کی نیندیں قربان اپنی خواہشات قربان بچوں کے لیے جمع کر کر کے تھک گئی آج ان ماؤں کے سر سفید ہو گئے آج ان ماؤں کی گردی جھک گئی آج ان ماؤں کی کمر جب جھک گئی گھر میں بیٹھی ہوئی ایک چارپائی پر دہائیاں دیتی ہیں لیکن وہ بیٹا نہیں سنتا وہ بیٹی نہیں سنتی خدا کی قسم کتنی ماؤں کو ان کے بچوں نے گھروں سے نکال کر کھڑا کر دیا کتنی مائیں ہیں آج جو اپنے بچوں کے گھر میں جب جاتی ہیں ان کو خدا کی قسم بچوں کے گھر میں ایسے رہنا پڑتا ہے جیسے خدا نہ خاصہ وہ بوجھ بن کر آ گئی جیسے وہ ان کے لیے بڑا بڑی آفت بن کر آ گئی کہ بچے اس چیز کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ماں ٹلے گی کب ماں مر جائے گی کب دنیا سے یہ ماں چلی جائے گی ظالموں یہ تمہاری ماں تھی جو تمہارے لیے رویا کرتی تھی یہ تمہاری ماں تھی جو تمہارے لیے راتوں کو جاگا کرتی تھی لیکن اماں تجھے کیا ملا تجھے اپنی زکات بچانے کا کیا ملا تجھے اپنے صدقات بچانے کا کیا ملا تو نے جوانی کی نیندیں ان بچوں کے لیے قربان کر دی تجھے کیا ملا تیری تو دنیا بھی گئی تیری تو آخرت بھی گئی یہ بچے تو اتنے ظالم تھے کہ تیری زندگی ان کے لیے بوجھ بن گئی یہ تیرے مرنے پر خوش تھے یہ دعائیں کیا کرتے تھے تو ساری زندگی دعائیں کرتی تھی کہ ربا میرے بیٹے کو اچھی روزی دے دے میرے بیٹے کو اچھا مکان دے دے میرے بیٹے کو اچھی اچھی نوکری دے دے میرا بیٹا دنیا کے کسی باہر ملک میں چلا جائے ہاں اما تیرا بیٹا باہر بھی چلا جائے گا تیرا بیٹا لاکھوں کروڑوں کما بھی ڈالے گا تیرا بیٹا سب کچھ ہوگا لیکن تو بوڑھی جب ہو جائے گی تیرا بیٹا باہر ملک میں بیٹھا ہوا اس انتظار میں ہوگا کہ کب ماں کی خبر آئے تو تب اپنے ملک کے اندر جاؤں ماں کو دفنا کر پھر اپنے بچوں کو لے کر آ جاؤں یا جا کر اچھا مکان اس دن بناؤ جب اماں مر جائے تب مکان بناؤ تاکہ میرے بچوں کے کام آ سکے ہے اما کیا ہوا تیرا تیرے لیے تو سب کچھ ڈوب گیا تیرے تو قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ رہا تیرے اوپر تو کوئی رونے والا بھی نہ رہا تیرے اوپر تو کوئی دو آنسو بہانے والا بھی نہ رہا تیری تو بہو بھی تیرے مرنے پر خوش تیرے تو پوتے پوتیاں بھی تیرے دنیا سے جانے پر خوش تیرا تو بیٹا بھی تیرے مرنے پر خوش کیا کمایا تو نے دنیا کے اندر اپنی نمازیں چھوڑ کر اپنی رات کی نیندیں چھوڑ کر اپنے اپنی زکاتے بچا کر اپنے صدقات بچا بچا کر کر ایک ایک پیسہ تو تو نے نے نے کیا کمایا کمایا کچھ نہیں قرآن سچ کہا اللہ کو متقاصر جاؤ جا کر دیکھو اب بھی تمہیں ہزاروں ایسے بوڑھے دکھا سکتا ہوں ایسے بوڑھے والد دکھا سکتا ہوں جن کو ان کے جوان بیٹوں نے گھروں سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا کوئی روتا ہوا آتا ہے کہ مولوی صاحب بیٹے کو پڑھایا لکھایا اس کے لیے سب کچھ وقت کر دیا جو پینشن ملی بیٹے کو مکان بنا کر دے دیا آج اس بیٹے نے اسی مکان سے اپنے دوستوں کے ساتھ دھکے دے کر نکال کر باہر کھڑا کر دیا وہ ابا کیا کیا تو نے تو حج کر لیتا تو زکات دے دیتا تو اس بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا رب تیرے لیے آخرت کے مکانات بنا لیتا لیکن کس کو یقین آتا کہ قبر بھی ہے کس کو یقین آتا کہ جہنم بھی ہے کس کو یقین آتا کہ جنت بھی ہے کسی نے نہیں سوچا المقابر یہاں تک کہ ہر کوئی قبروں تک پہنچ گیا اور پہنچتا چلا گیا پہنچتا چلا گیا بہت بڑی صورت ہے یہ قرآن پاک کی بہت بڑا درس دے رہی ہے یہ اللہ کو متقاض لگاؤ فیکٹریوں پر فیکٹریاں کاروباروں پر کاروبار نہیں بھرے گا تمہارا پیٹ نہیں بھرے گی تمہاری لالچ نہیں ختم ہوگی تمہاری جستجو کیا کرو گے حتہ ضرور تم المقابل حقیقت یہ ہے کہ تمہیں قبر میں جانا ہے قبر میں جانا ہے کوئی مولوی کہے ظالم جائے گا قبر میں کوئی داڑھی والا کہے گھسیٹا جائے گا قبر میں کوئی بھی کہے جائے گا تو وہ قبر میں ہی کوئی دنیا کا اوباما بن جائے یا کوئی دنیا کا فرون بن جائے جائے گا تو قبر میں ہی حتی زرتم المقابر کل سعفت عالمون میری بہنوں قرآن کہتا ہے سعفت عالمون جان لو گی جان لو گی آج پردہ کرنا بہت مشکل ہو گیا آج بے حیائیوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا رشتہ دار ستاتے ہیں جی شادی کے اوپر رسومات نہ کہیں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں ناک بچانا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا کزنوں کے ساتھ بے پردگیاں کرنا حتہ ضرور المقابر قبر تک پہنچ گئے کیا کریں گے وہ سوف تعلمون تم جان لو گے کہاں بچائیں گے تمہیں جن سے ناک بچانے کے لیے تم نے بے پردگیاں کی موسم اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کراتی کہ تمہارے رشتہ دار کیا کہیں گے کل قبر میں بلانا ضرور ان رشتہ داروں کو بلانا اگر آ کر تمہیں بچا سکے کل قبر میں ضرور کہنا ان رشتہ داروں کو کہ تمہاری بیٹیوں کو جن کی محبت میں تم دن رات جاگتی ہو کل تمہاری بیٹیوں کو آ کر بچائیں وہ ان کے وہ کزن آ کر بچائیں ان کو ان کے وہ بہنوئی آ کر بچائیں ان کو ان کے وہ دیور آ کر ان کو ضرور بچائے جن کے لیے دنیا کی ناک کے لیے بے پردگیاں تھی قرآن کہتا ہے نہیں بچو گے کل سعفت عالم ضرور جان لو گے تم سم کل سو تعلمون پھر ضرور جان لو گے تم کل لو تعلمون علم الیقین پھر تم جان لو گے علم یقین کے ساتھ کب جانو گے لتا رن جب تمہیں جہنم دکھائی جائے گی ربا جہنم دکھائی جائے گی لتا الجحیم جب تم جہنم کو دیکھو گے یہ جہین جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے سخت دروازہ ہے پیارے آقا کو بتلایا گیا کہ جہنم کے دروازے ہیں جبرائیل امین نے آ کر بتایا کس کھا کر بتایا پیارے آقا جہنم کے ساتھ دروازے ہیں نام ہے ان کے کوئی حاویہ ہے کوئی جہیم ہے کوئی سکر ہے کوئی حتمہ ہے کوئی سعیر ہے یہ جہنم کے دروازے ہیں جن سے لوگوں کو پھینکا جائے گا لے جا کر لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین پھر تم عین یقین کے ساتھ دیکھ لوگے جب تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے فرمایا ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم یہ قرآن ہے سچا قرآن ہے کہتا ہے یہ جب ظالم لوگوں موت آ جائے گی تم پر موت ہمارات الموت موت آنے لگ جائے گی ول ملائی کا فرشتے ہاتھ پھیلا کر پنجے گاڑ کرا رہے ہوں گے جسم سے روح نکالنے کے لیے اخرجو انفسکم نکلے گی روح نکلے گی روح تجزون آج تمہیں جزا دی جائے گی آج تمہیں بتایا جائے گا صبر کہیں گے چیخیں گے وہ ہم یستری خون چیخیں گے ربا بچا دے آج تو بچا دے کہا جائے گا نہیں بچایا جائے گا کوئی نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا تمہیں بتانے والا وسیق الذین جہنم الزمرا اذا جاؤوها فتحت ابوابوها وقال لهم ہتھائی لم پبوا رسل منکم سنو ایمان والیوں جہنم کے دروگے کہیں گے علم رسل منکم اور ظالموں کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا کوئی یوں لقاء یومکم ھذا کہ جو تمہیں آج کے دن سے ڈراتا جس نے تمہیں بتایا ہوتا کہ جہنم بہت سخت ہے جس نے تمہیں بتایا ہوگا اذ الاغلال فی والسلاسل کہ جب ان کی گردنوں کے اندر توک اور ان کی پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کر ان کو گسیٹا جائے گا کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا نسخان مما ان سبھی عزت جر رہو وسی ہو تم ان کل مکان کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہاں تمہیں گھولتے ہوئے پانی پلائے جائیں گے جو تمہاری آنٹڑیوں کو نگل جائیں گے تمہاری آنٹڑیوں کو پگھال دیں گے کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا ویدا کو منہا مکان سبورا لات جو سبور سبور کثیرا جب تمہیں تنگ مکان کے اندر پھینک دیا جائے گا اور تم پکارو گے اپنے رب کو جب تم پکارو گے اپنے مددگاروں کو جب تم پکارو گے اپنے رشتہ داروں کو کہا جائے گا پکارو ان کو جن کے لیے تم نے بے حیاں کی پکارو ان کو جن کے لیے تم نے جھوٹ بولے پکارو ان اپنی اولاد کو جس کے لیے تم نے حرام کمایا پکارو اپنے ان رشتہ داروں کو جن کی ناک کے لیے تم نے رب کو ناراض کیا تب تمہیں پوچھا جائے گا فرشتے کہیں گے کیا تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا کیا تمہیں کوئی آواز نہیں دیتا تھا کیا تمہیں قرآن نہیں کہتا تھا کیا تمہیں مسجدوں سے آواز نہیں آتی تھی کہ کوئی مر گیا سنو فلا زندہ تھا رات تک زندہ تھا آج صبح نو بجے اس کا جنازہ ہو گیا ایمان والوں جنازے میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرو سنو کل یہ آواز لگنے والی ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بھائی فلاں کی ماں مر گئی ایمان والو جنازہ پڑھ کر سواب دارائ حاصل کرو انل موت روزانہ موت آواز میں دیتی ہے انل موت انل موت اور میں موت ہوں انل ندی افرے کو بہ نل بنا وہ موت ہوں جس نے بیٹیوں کو ان کی ماں سے جدا کر دیا آج بیٹی ماں کے لیے کمزوری بن گئی پورا دن ماں کی چادر بیٹی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بیٹی کے جھوٹوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بیٹی کی بے حیائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ماں کا بڑھاپا ختم ہو گیا ماں جھوٹی ہو گئی ماں نے تباہ کر دیا خود کو لیکن سنو آواز لگ رہی ہے ان اوپر ریپو بید بنا دیم اما یہ بیٹیاں تجھ پر رونے والی ہیں تجھ سے جدا ہونے والی ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ان بیٹیوں کو دفن کرنے والی ہے انا الذي افرق بين الاخ والاخوات او بہنوں دن رات بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ہو بھائیوں کے عیب چھپانے والی ہو بھائیوں کے برائیوں کو چھپا جانے والی ہو سنو موت کہہ رہی ہے تمہیں انا الذي افرق بين الاخ والاخوات میں موت آ رہی ہوں تمہیں اپنے بھائیوں سے جدا کر دوں گی بھائیوں سے تمہیں جدا کرنے والی ہوں انل الموت الذي يفرق بين كل حبيب حبیب دوستیاں لگانے والوں یاروں کے لیے سہیلیوں کے لیے رشتہ داروں کی خوشیوں کے لیے اپنا دین قربان کرنے والیوں قرآن کا مذاق اڑانے والیوں قرآن کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنے والیوں قرآن کو جھوٹا سمجھنے والے مردوں اور عورتوں سنو ان للی افرے کو بین کلی حبیب میں موت آنے والی ہوں تمہارے ہر دوست سے ہر رشتے دار سے تمہیں جدا کرنے والی ہوں انل موت افرق اوپر الزوج بھائی دن رات اپنے خامدوں کی رضا کے لیے رب کو بھول جانے والی ہو اپنے خامدوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو بلا دینے والی ہو اپنے خامدوں کی خواہشات پورے کرنے کے لیے نمازوں کو چھوڑ دینے والی ہو اپنے خاوندوں کے کہنے پر ان کے دوستوں سے بے پردگیاں کرنے والی ہو سنو ان ابر جا یہ موت آنے والی ہے جو تم سے تمہارے شوہروں کو چھین لے گی بے کا دامن پکڑ کر بے اپنے بیوگی کی چادر اوڑھ کر تم گھر میں بیوہ ہو کر چار مہینے دس دن کے لیے عزت بیٹھنے والی ہو یاد رکھو تمہارا یہ شوہر قبر میں دفن ہونے والا ہے تب تم کچھ نہیں کر سکتی اس کے لیے نہ وہ تمہارے لیے انلوز میں موت ہوں جو شوہروں کو جدا کرنے والی ہوں کس بیوی نے بچا لیا اپنے شوہر کو دن رات جانو جان کرنے والے کس نے بچا لیا اپنے مرتے ہوئے شوہر کو کس نے اس کے لیے قبر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی دے دی نہیں کر سکتے انل موہدل الدی اوپر کو بے گئی جی بس وہ شوہر کے جس کے لیے سب کچھ کرتی چلی گئی جوانی لٹا دی شوہر راضی ہو جائے سب کچھ لٹا دیا شوہر راضی ہو جائے چلا گیا سفید کپڑے پہن کر تمہارے سامنے سے اٹھ کر چلا گیا رب نے کہہ دیا چادر ڈال دو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکو گی انا الذي يفرق بين الزوج والزوجة انا الموت الذي يخرب الديار والقصور کپڑا روٹی مکان اونچا مکان مکان کا ایک کمرہ کمرے سے دو کمرہ منزل سے دوسری منزل مکان بنایا بناتے چلے گئے سجایا سجاتے چلے گئے اچانک آواز آئی جنازہ پڑھو ثواب دارین حاصل کرو موت نے اعلان کر دیا الموت موت اخرب اخر دیا میں آ گئی وہ موت جس نے خراب کر دیا جس نے برباد کر دیا گھروں کو ویران کر دیا محلات کو محل ویران ہو گئے گھر ویران ہو گئے ختم ہو گئے وہ گھر جن میں کسی کی آواز آتی تھی تو دل مہک اٹھتا تھا وہ گھر جس میں کوئی بابا جی جب آواز دیا کرتے تھے فلاں کی ماں تو گھر لگتا تھا گھر ہے چلے گئے ختم ہو گئے گھر ویران ہو گیا کھنڈر بن گیا دیواریں کھڑی ہیں چھتیں کھڑی ہیں پنکھے لگے ہیں لیکن نہیں ہے وہ آواز نہیں ہے کہ جن کے ساتھ گھر گھر لگا کرتا تھا وہ آواز نہیں ہے جن کے ساتھ گھر مہکا کرتا تھا وہ سفید داڑھی نہیں ہے جس کے ساتھ گھر گھر لگا کرتا تھا ویران ہو گیا کھنڈر بن گیا وہ گھر سب کچھ ختم ہو گیا موت نے کہا اخر بدیا ابل قصور میں نے برباد کر دی محلات برباد کر دیے میں نے انل مہت لدی امر القبور میں وہ موت ہوں جس نے قبریں تعمیر کر دی قبرستانوں کو آباد کر دیا روزانہ دیکھو قبرستانوں کی بڑھائی ان کی لمبائی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی جا رہی ہے لا کا مخلوق نیلا یو کنی یہ موت کہتی ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو میرا مزہ نہیں چکھے گی نہیں چکھے گی روزانہ آوازیں لگی پھر قرآن نے کہا کل کہہ دیجئے جا کر پیارے حبیب سنا دیجئے ان کو جا کر کہہ دیجئے ان الموت الذي تفرون من وہ موت جس سے تم بھاگتی پھر رہی تھی فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ضرور سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی ہو جائے گی ضرور ہو جائے گی ان قریب ہو جائے گی اس لیے قرآن پاک نے فرمایا اللہ کو متقاصر کثرت میں ڈال دیا کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ایمان والو ہلاکت سے بچو جو رب نے دیا ہے اسی پر شکر ادا کرو جتنا کم ہوگا اتنا آزادی سے چھوٹ جاؤ گے جتنا کم مال ہوگا اتنا آزادی سے چھوٹ جاؤ گے اس لیے کہ سوال تو کیا جائے گا ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا گیا رو پڑی روتے ہوئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگی اے پیارے آقا میں تو آپ کی پیاری بیوی عائشہ جس سے آپ کو اتنا پیار ہے آپ تو مجھے بچا لیں گے جہنم سے آپ تو مجھے بچا لیں گے قبر کے عذاب سے آپ تو مجھے بچا لیں گے رب کے سامنے حاضری سے پیارے آقا نے فرمایا ایسا بہت محبت ہے تجھ سے بہت پیاری ہے تو مجھے لیکن یاد رکھ تین جگہ ایسی ہیں جہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا فرمایا آقا آپ بھی کام نہیں آئیں گے فرمایا نہیں آئسا میں بھی کام نہیں آؤں گا فرمایا ایک میزان کے وقت جب نام اعمال دیے جائیں گے انسانوں کو ان کے اعمال دیے جائیں گے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا کریم کسی کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا فی سمومی و حمیم گرمیوں میں زہریلی فضاؤں میں ہوگا لا بارد والا نہ اس کو ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا نہ اس کو راحت ملے گی کچھ نہیں ملے گا اس کو اس وقت میں کسی کام نہیں آ سکوں گا کچھ کام نہیں آ سکوں گا فرمایا ایک وہ وقت ہوگا جب میزان ہوگا جب نام اعمال دیے جائیں گے پھر ایک وقت ہوگا جب اعمال تولے جائیں گے پھر ایک وقت ہوگا جب پلے سراج سے گزارا جائے گا تب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہ اعمال ہوں گے جو کام آئیں گے یہ اعمال ہوں گے جو پلے سراج سے لے کر نکلیں گے انسان کو تب انسان کو پتا چلے گا کہ کیا ہے اللہ کو متقاصر ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں تقاصر نے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر چلے گئے کل سوف تعلمون ہرگز تم ضرور جان لو گے ثم کل سوف تعلمون خبردار ہرگز تم ضرور جان لو گے کل تعلمون علم الیقین ہرگز خبردار سنو کان سن کان کھول کر سنو لو تعلمون علم الیقین تم جان لو گے علم یقین کے ساتھ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ جب تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے جہنم کو جہنم کا نظارہ کرو گے تم جہنم پر سے تمہیں گزارا جائے گا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ آئین پھر تمہیں عین یقین حاصل ہو جائے گا کہ واقعی جہنم ہے جلا دینے والی جہنم ہے آج لوگ خوش خوش دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کو رب نے مال دے دیا جن کو رب نے جائیدادیں دے دی جاگیریں دے دی سب کچھ دے دیا لوگ ان کو بہت حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن پیارے آقا نے فرمایا سنو ایمان والو اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اس حالت میں پیدا ہو کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک وہ جس چیز کی طرف دیکھے وہ چیز اس کو مل جائے وہ جس چیز کی خواہش کرے وہ چیز اس کو مل جائے وہ جس چیز کو پانا چاہے وہ چیز اس کو مل جائے وہ دنیا کے اندر منہ میں سونے کا چمچ لے کر آئے سونے کے لک میں کھاتا ہوا دنیا سے چلا جائے لیکن جب اس کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا تو وہ دنیا کا سب کچھ بھول جائے گا بھول جائے گا اس کو یاد نہیں رہے گا کہ مجھے دنیا میں کبھی ایک پل بھی کوئی راحت ملی تھی اس لیے مت دیکھو ان چیزوں کو حسرت کے ساتھ قرآن پاک کتنا ہم درد ہے قرآن پاک کتنی بصیرت والا ہے اللہ رب العزت اپنی مخلوقات پہ کتنا رحم کرنے والے ہیں دیکھو تو صحیح اللہ رب العزت نے موت کی حقیقت کو بیان فرمایا پھر ہلاکت کے اسباب کو بیان فرمایا لیکن اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ بندے ہیں ان کے دل میں کثرت اس لیے آتی ہے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ مال کی وجہ سے دنیا میں عزت ہوگی رشتے داروں میں عزت ہوگی دوستوں میں عزت ہوگی خاندان میں عزت ہوگی فلاں جگہ پر ہوگی جو کچھ لینا چاہوں گا لیتا چلا جاؤں گا جو کچھ بنانا چاہوں گا بناتا چلا جاؤں گا اس لیے لوگ کثرت میں پڑھیں گے رب نے فرما دیا یاد رکھو دنیا کی کثرت میں پڑھو گے دنیا کا مال و دولت جمع کرو گے لیکن قیامت کے دن تم سالا ہاں خدا کی قسم یہ پرانے کی آیت ہے رب نے فرمایا یوم میں قیامت کے دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا اب جا کر کپڑے گھر کے اندر جس کے پاس سو جوڑے موجود ہیں اس کو سو جوڑوں کا جواب دینا ہے جس کے پاس جتنا زیور موجود ہے اس کو رب کو اتنی دیر کے لیے جواب دینا ہے جس کے پاس جتنے مکان ہیں اس کو اتنا جواب دینا ہے جس کے پاس جتنی سواریاں ہیں اس کو اتنا جواب دینا ہے جس کے پاس جو کچھ ہے اس کو جواب دینا پڑے گا ہاں اس دن بہت برا لگے گا اس دن ایمان والا سوچے گا ہاں اما ایسا کے پاس دو جوڑے تھے کاش میرے پاس بھی دو جوڑے ہوتے اما ان میں حبیبہ کے پاس دو جوڑے تھے کاش میرے پاس بھی دو جوڑے ہوتے اما حفظہ کے پاس تو ایک کپڑا تھا کاش میرے پاس ایک کپڑا ہوتا آج قیامت کے دن میرے سر پر گٹڑیاں نہ رکھی ہوتی مجھے اس قیامت کی میں کھڑے ہو کے ایک ایک کا ایک ایک کپڑے کا ایک ایک زیور کا جواب نہ دینا پڑتا لیکن رب کہے گا گا گا تو میں میں پوچھوں پوچھوں ضرور تمہیں جواب دینا پڑے گا سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ انسان کے پاس اتنا مکان کہ جس مکان کے اندر وہ بارش اور برسات سے بچ سکے اتنا کپڑا کہ جس کپڑے کے ساتھ وہ اپنا جسم ڈھانپ سکے اتنی روٹی کہ جس روٹی کے ساتھ وہ اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ بھر سکے اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہوگا تم ملا تو یوم یوں میں اس دن قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا پیارے آقا نے اپنی سچی زبان سے فرمایا ایمان والو سنو قیامت کے دن کسی شخص کو جب تک وہ چار باتوں کا صحیح صحیح جواب نہیں دے گا ایک ایک چیز کا جواب نہیں دے گا رب کے پاس تو وقت کی کمی نہیں ہے رب کے پاس تو قانون کی کمی نہیں ہے رب کے پاس عملے کی کمی نہیں ہے رب کے ساتھ حساب کتاب لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے رب کی مخلوقات کو بہت ہے خدا خدا کی قسم دنیا کے کسی سائنسدان کے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ صرف زمین کے کسی ایک حصے پر رینگنے والے کیڑوں کو گن کر دکھا دے رب کے تو فرشتے بہت رب کی تو آسمانی مخلوقات بہت رب تو سب کو کھڑا کرے گا پچاس پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اس دن سورج سوا نیزے کی بلندی پر ہوگا جس نے زندگی سائیکل پر گزار دی وہ قیامت کے دن سائیکل کا جواب دے کے نکل جائے گا جس کی زندگی گاڑیوں پر گزری وہ گاڑیوں کے پہیوں پر گاڑی کے پیٹرول ڈیزل پر کھڑا رہے گا رب ضرور پوچھے گا رب سوال ضرور کرے گا اس دن ہاں اس دن پیارے آقا نے فرمایا ایمان والوں سنو میری امت کے غریب میری امت کے فقیروں سے پانچ ہزار سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر کسی نے ساٹھ ستر سال بڑی نعمتیں پا لی لیکن دیکھو پچاس ہزار سال کتنا بڑا عرصہ ہے کہ وہ جنت کے اندر غربت کی وجہ سے اتنا پہلے چلا گیا اس دن غریبوں کو لوگ حسرت سے دیکھیں گے پیارے آقا نے فرمایا یاد رکھو چار چیزوں کا حساب لیے بغیر رب قیامت کے دن ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دے گا پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ چار چیزیں کیا ہوں گی فرمایا ان عمر ہی فی ماں اپنا ہو سب سے پہلے رب پوچھے گا میں نے تجھے عمر دی تھی میں نے تجھے زندگی دی تھی میں نے تجھے ساٹھ ستر سال دیے تھے بتانا شروع کر زبان سے بولنا شروع کر کہ تو نے جوان ہونے کے بعد کیا کیا کتنی نمازیں پڑھی کتنے روزے رکھے میری دی ہوئی عمر کو تو نے کن کاموں کے اندر کھپایا زبان نہیں نہیں بولے گی تو رب زبان کو زبان دے دے گا زبان خود بولنے لگ جائے گی رب زمین کو زبان دے دے گا یوم تو تو تو زمین بولنے لگ جائے گی اس اس نے نے کو عمر دی تھی اس نے عمر رسالے پڑھنے میں گوا دی اس نے عمر ڈائجسٹ پڑھنے میں گوا دی اس نے عمر فلمیں دیکھنے میں گوا دی اس نے عمر گانے سننے میں گوا دی اس نے عمر غیبتیں کرنے میں گزار دی اس نے عمر دنیا کے اندر لوگوں کی توہ لگانے کے اندر لگا دی جاسوسیاں کرنے کے اندر لگا دی خبریں پتا کرنے کے اندر لگا دی اس کو اس سے لڑانے اس کو اس سے لڑانے پر لگا دی اس کا گلا اس کا شکوا اس کی برائی کرنے پر لگا دی کسی کا نام رکھنے پر لگا دی ان عمر ہی سیما اپنا ہو ہاں یہ عمر کٹتی ہوئی عمر یہ پگھلتی ہوئی عمر یہ برف کی وہ سیل جو پگھلتی جا رہی ہے ایک ایک قطرہ ٹپکتی چلی جا رہی ہے رب ایک ایک قطرے کا حساب ضرور پوچھے گا ان جسمی ہی سیما ابلا ہو دوسرا یہ کہ رب نے جسم دیا رب نے جوانی دی رب نے خون دیا رب نے صحت دی رب نے سب کچھ دیا اس جوانی کو اس جسم کو کہاں لگایا رب اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا ان عملی ہی ان علم علمه فيما قال رب نے علم دیا اس علم کے بارے میں رب پوچھے گا اس علم کے ساتھ تو نے کیا کیا تجھے قرآن بتلایا گیا تھا تیرے گھر میں قرآن پڑھا تھا تو نے قرآن پڑھنا سیکھا یا نہیں سیکھا تو نے قرآن پر عمل کیا یا نہیں کیا رب اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا وان مال ہی رب مال کے بارے میں بھی سوال کرے گا فیما آئین اقتصب ہو پیارے یہ مال کمایا کہاں سے جھوٹ بول کر کمایا بدیانتیاں کر کے کمائی لوگوں کو لوٹ کر کمایا بچا بچا کر کمایا برائیاں کر کے کمایا یا حلال سے کمایا رب یہ بھی پوچھے گا ہو مال تو دے دیا تھا تو نے اس مال کو خرچ کہاں کیا تجھے مال دیا تھا تو نے شادیوں پر پٹاخے بجائے تو نے مہندیوں پر لٹایا تو نے مہندیوں پر لٹایا تو نے شادیوں پر لٹائے تو نے ڈھول دمکے پر لٹائے تو نے زیب و زینت پر لٹائے تو نے رب کی نافرمانیوں پر لٹائے تو چلاتا چلا گیا تو نے کہا تیری دنیا میں ناک بن گئی رب کہے گا میں نے تجھے دیا تھا بتا تو صحیح تجھے میں نے تو اجازت نہیں دی تھی تو اس کے اوپر کے اوپر ویلے کرتا تو اس کے ساتھ ڈھول بجواتا ہاں اب مجھے جواب دے میں تجھے یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا ہاں میری پیاری ہاں، اللہ کی بندیوں یہ اللہ کی بیٹیوں اللہ کی بنائی ہوئی پیاری مخلوقات سنو یہ رب کا کلام ہے جتنا تمہارے لیے ہے خدا کی قسم میں اس سے زیادہ آج سے زیادہ میں اس کا خود محتاج ہوں یہ قرآن پاک کی صورت یہ آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اس لیے تو پیارے آقا اپنی مخلوقات کو اپنی پیاری ہماری بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو دولت دے کر نہیں گئے کپڑا مکان دے کر نہیں گئے دیکھو تو صحیح پیارے آتا چلے گئے اما ایسا فرماتی ہے خدا کی قسم ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی دو دن ایسے گزرے ہوں کہ ان دو دنوں کے اندر ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو یا ہم نے دو دن لگاتار گوشت کھایا ہو ہمارے پاس تو ایک دن کھانے کے لیے ہوتا تھا اگلے دو دن کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا یہ پیارے آقا شہنشاہ عالم جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی انہوں نے اپنی بیویوں کو مال و دولت نہیں دیا انہوں نے اپنی بیویوں کو کپڑا نہیں دیا انہوں نے اپنی بیویوں کو مکان نہیں دیا انہوں نے اپنی بیویوں کو سونا جواہرات نہیں دیے ہاں دیا تو قرآن دیا اور فرما دیا میں اللہ اجرہ مرتعین اے پیارے نبی کی پیاری بیویوں سنو میں کن میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا رب کی فرما برداری کرے گا جو تم میں سے اللہ کے حکم مانے گا تو ہم اس کو اجر دیں گے میں کن اللہ و رسول و تامل سالیہ کرے گا لوتیہ اجرہ مرتعی ہم اس کو دگنا اجر دیں گے وہاں تدنا رسکن کریمہ ہم اس کو بہترین رزق دیں گے یا سان نبی اور نبی کی بیویوں اور نبی کی بیٹیوں اور نبی کی امت کی بچیوں یہ قرآن تم سے کہتا ہے یا نتا نبی لسن کا النساء تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو ان مشرق عورتوں کی طرح نہیں ہو ان جائلوں کی طرح نہیں ہو جو بے حیا نکلتی ہیں بے پردہ نکلتی ہیں تم پیارے آقا کی امت کی بچیاں ہو کل قیامت کے دن تمہارے ننگے بالوں کی شکایت پیارے آقا سے کی جائے گی تمہیں بالوں سے گٹیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا ہاں میری امت کی بہنوں تم پیارے آقا کی امت کی پیاری بہنیں ہو تمہیں جہنم میں جب پھینکا جائے گا ضرور پیارے آقا کے آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے آج تمہاری ماں تمہیں کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام مت کر تیرا باپ بدنام ہو جائے گا آج میری ماں تم یہ سوچتی ہو کہ ہم ایسا نہ کریں ہمارا شوہر ناراض ہو جائے گا پیاری بچیوں تم یہ سوچتی ہو کہ تم ایسا نہ کرو تمہارا خاندان بدنام ہو جائے گا لیکن سوچو کل قیامت کے دن تمام امبیائی کرام علیہ السلام السلام کے سامنے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تمہارے بے پردہ سر کی وجہ سے جھک جائے گا خدا کی قسم جھک جائے گا روئیں گے پیارے آقا تمہاری بدامالیاں دیکھ کر ہائے کسی باپ کو شکایت کی جائے کہ باپ تیری بیٹی بے حیا ہو گئی اس باپ پر کیا گزرتی ہے کل پیارے آقا کو آدم علیہ السلاط وسلام کے سامنے کھڑا کر کے عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کے سامنے کھڑا کر کے قوم موسا اور قوم آج کے سامنے کڑا کر کے کہا جائے گا دیکھو تمہاری امت کی بیٹیاں بے پردہ ہو گئی ان کے سر بے پردہ ہو گئے سچ ہے یہ ہوگا ضرور ہوگا تو پیارے آقا یہ درس دے کر گئے اپنی بیویوں کو یہی بتا کر گئے لسن احدم من النساء لسن تم ویسی نہیں ہو من النساء سن فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا کتنا بڑا سبق دیا کہ لوگوں سے میٹھے لیجے میں غیر مارموں سے میٹھے لیجے میں بھی بات نہ کرو اس لیے کہ ان کے دل میں کوئی برائی آ جائے گی یہ اس زمانے کی بات ہے جب پیارے آقا کے دوست تھے مسلمان پیارے آقا کے صحابہ تھے مسلمان اور مسلمان عورتیں پیارے آقا کی صحابیات تھی ان سے کہا گیا کہ نرم نہ بات کیا کرو للچا للچا کر باتیں نہ کیا کرو ہیلو ہائے کر کے باتیں نہ کیا کرو لوگوں کے دل خراب ہو جائیں گے صحابہ تھے اس زمانے میں آج کل کے بدترین زمانے کی عورت یہ کہے کہ جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں ہمارا تو دل صاف ہے کوئی آپ کا کزن صاحب آپ کا بہنوئی صاحب آ کر کہے کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں میرا دل تمہارے لیے صاف ہے لانت ہے ایسے شخص کی سوچ پر یہ شخص حیا ہو ہی نہیں سکتا یہ سب سے بڑا بے حیا ہے حقیقت ہے کوئی دیور آ کر کہے اپنی بھابھی سے کہ تو تو میری ماں جیسی ہے اپنی ماں کو تو کھانا نہیں کھلا سکتا ظالم اپنی سکی ماں کے لیے بسترا نہیں بچھا سکتا اپنی سکی ماں کے پاؤں میں تو جوتی نہیں ڈال سکتا تیری سکی ماں تیری سکی بہن کو بخار ہو تو اس کی طبیعت نہیں پوچھ سکتا دوسروں کو بہن بنانے کا دوسروں کو ماں بنانے کا تجھے بڑا شوق ہے ایسے ظالموں کو کیا حیا ہوگی ایسے لوگوں کو کیا حیا ہوگی جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے کسی کو محبت ہے ماں کی قدر کرنا جانتا ہے تو جائے اپنی ماں کی قدر کرے نہیں ماں بیچاری رو رہی ہے ماں بیچاری کہے بیٹا جا سودا لے کر آ اما وقت نہیں ہے برقع پہن کر جا خود لے کر آ پورے محلے کی ماں کا بیٹا بنا ہوا ہے بیٹا ادھر آ یہ لے کے آ بیٹا ادھر جا وہ لے کے آ یہ جو ہے وہ پورے محلے کا بیٹا بنا ہوا ہے تو ایسے بے حیاؤں کو رب بچائے رب کی امانو سچے نہیں ہو سکتے وہ میرے گھر میں ہوں وہ میں ہوں یا وہ کوئی اور ہو کوئی سچا نہیں ہو سکتا قرآن سچا پیارے آقا کی زبان سچی پیارے آقا کا فرمان سچا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ایک مرتبہ ایمان اور یقین کے ساتھ اس صورت کا ترجمہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن اللہ کو التکاثر ہلاکت میں ڈال دیا تم کو کثرت کے طلب کرنے نے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے نے حت زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملے دے سوف تعلمون تم ضرور جان لو گے سم کلہ سوف عالمون پھر ہر گز تم ضرور جان لو گے کل لو تالمون علم ال یقین اور تم ضرور جان لو گے ضرور جان لو گے علم یقین کے ساتھ لطارا ان الجحیم جب تم دیکھو گے جہنم کو ثم لطارا عین الیقین ال یقین پھر تم جان لو گے سچی آنکھوں کے ساتھ یقین کی آنکھوں کے ساتھ لیکن اس وقت یہ یقین کوئی کام نہیں دے گا ثم لطارا عین الیقین ال یقین یوم عن النان اور پھر ضرور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بارے میں اس صورت کو بہت بڑی فضیلت ہے قرآن پاک کی اس صورت کو ایک ہزار آیات کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امت پر کتنی بڑی شفقت ہے کتنی بڑی شفقت ہے صرف آٹھ آیات ہیں پڑھ لیں تو ایک ہزار آیات کا اجر مل جائے گا اس لیے جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں آج گھر جاتے ہی سورت کو یاد کریں اپنے چھوٹے بچوں کو گانے یاد کرانے کی بجائے یا کوئی ترانے یاد کرانے کی بجائے یہ سورت جا کر یاد کریں ایک ہزار آیات کے برابر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے نام سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے یقرا الفاظ کہ وہ روزانہ ایک ہزار قرآن پاک کی آیات تلاوت کرے تو صحابہ کرام نے کہا میں یا رسول اللہ اس کی استداعت تو نہیں رکھتے کہ روزانہ اتنی تلاوت کر سکیں کہ ایک ہزار آیات پڑھ سکیں یعنی ایک ہزار آیات مطلب قرآن پاک کا چھٹا حصہ چھٹا حصہ تقریباً پانچ چھ پارے روزانہ پڑھ سکیں تو اتنی استطاعت روزانہ تو نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما استطی ان یقرا الحاق مستقاصر اس کی استطاعت تو رکھتے ہو کہ روزانہ الحاق مستقاصر پڑھ لیا کرو یہ ایک ہزار آیات کے برابر ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو ہم سب کو عمل کرنے کی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے واخر الحمد للہ رب العالمین